چلیے جی الرحمن الرحیم آج ہم پڑھیں گے فصل نمبر چھ کے حوالے سے کل ہم نے پڑھ لیا تھا فصل نمبر چھ کے اندر صرف غائب کی گتانے کی فصل نمبر چھ غائب کی گتانے پڑی تھی اب یہ ہیں وہ ہماری رہتی ہیں آج آپ دیکھیے نہیں حاضر کے تو چھ چھ سیگے ہمارے رہتے تھے چھ چھ سیگے رہتے تھے اب وہ آپ نوٹ کر لیں لاتا فل لاتا فلا فلو لاتا فلا فلنا یہ چھ سیگے نہیں معروف حاضر کے اندر لاتا فلا لاتا فلو لاتا فلی لاتا فلا لاتا فلنا تو یہ نہیں معروف حاضر ہے مجھول کیسے ہوگا لاتو فل لاتو فلا لاتو فلو لاتو فل فلنا فنون سکیلا حاضر کا کیسے ہوگا معروف کا لاتا فلنا لاتا فلان لاتا فلنا لاتا فلنا لاتا فلان لاتا فل نان مجھول کیسے ہوگا لاتو فلنا لاتو فلان فلان تو یہ چھ سیگے اس طریقے سے اس کے بھی چلیں گے لیکن جب خفیفہ کے اندر آئیں گے تو آپ کو بتایا تھا کہ خفیفہ کے اندر پانچ سیگے تو ہو گئے تھے غائب والی گردان کے اندر پانچ سیگے ہو چکے تھے کس کے اندر غائب والی گردان میں اور اب تین سیگے تین سیگے ہر لاتا فلن لا فلن لا فلن اور مجھول میں کیسے ہوگا لاتو فلن لاتو فلن لاتو فلن تو یہ تین تین تین سیکھے خفیفہ کے اندر آنے ہیں صرف اور صرف یہ حاضر کی گردان کے اندر حاضر کی گردان کے اندر ترجمہ بھی دیکھتے جائیے ترجمہ کیسے ہوگا لا یا فل جو ترجمہ تھا اسی طریقے سے آپ یاد کریں گے غائب کے علادہ اور حاضر کے علادہ یاد کریں لا یا فل نہ کرے وہ ایک مت فلا نہ کرے وہ دو مت یا فلو نہ کریں وہ سب مت لاتا فل نہ کرے وہ ایک عورت لاتا فلا نہ کرے وہ دو عورتیں لا یا فلنا نہ کریں وہ سب عورتیں لا فل نہ کروں میں ایک مرض ایک عورت لانا فل نہ کریں ہم دو مرض یا دو عورتیں مجھول کے اندر جائیں گے غائب کے اندر لایو نہ کیا جائے وہ ایک مت لایو نہ کیے جائیں وہ دو مت لایو نہ کیے جائیں وہ سب مت لاتو فلنا کی جائے وہ ایک عورت لاتو فلانا کی جائیں وہ دو عورتیں لا یو فلنا نہ کی جائیں وہ سب عورتیں لا افل نہ کیا جاؤں میں ایک مرغ ایک عورت اور لا نفل نہ کیے جائیں ہم دو مرغے دو عورتیں یہ سب مرغے سب عورتیں لا یا فلن ہرگز نہ کرے وہ ایک لا یا فلان ہرگز نہ کریں وہ مت یا فلن نہ ہرگز نہ کریں وہ سب مت لاتا فلن ہرگز نہ کرے وہ ایک عورت اس طرح یہ آپ گردان یاد کریں گے مجھول میں چلے جائیں لایو فلن نہ ہرگز نہ کیا جائے ہرگز نہ کریں وہ سب مت اس میں پانچ سیکھے آنے ہیں نا لایا فلن ہرگز نہ کرے وہ ایک لایا فلن ہرگز نہ کرے وہ سب مرگز نہ کرے وہ ایک عورت لطف فلن ہرگز نہ کرے اچھا جی پھر کیا تھا لطف فلن ہرگز نہ کرے وہ ایک عورت لا فلن پہ چلے جائیں ہرگز نہ ایک مرض ایک عورت لانا فلن ہرگز نہ کرے دو مرض یا دو یا سب مرض یہ سب عورت محفل میں بھی ایسے ہی ہوگا یہ پانچ پانچ سیگے کر کے اور پھر تین تین جو تین سیگے حاضر والے وہ علادہ ہوں گے وہ علادہ ہوں گے اپنے اس طریقے سے ان کو یاد کرنا ہے آسان ہے مشکل نہیں ہے ایک صرف پیٹرن آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ بھی بریک ہو رہی ہے یا صحیح مسٹیک کیجیے اچھا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن برس کے جو ہے وہ کبھی ابھی بھی کوئی پتہ نہیں ہے کہ کیا ہوتا ہے یہ جی بسم اللہ تو بات چل رہی تھی ترجمہ آپ نے یاد کرنا ہے آپ نے صرف ایک سی کو یاد کرنا ہے باقی سیگے آپ کو یاد رہیں گے ایک سیگا آپ یاد کریں باقی سیگے آپ کو یاد ہو جائیں گے لا یفل کریں گے نہ کرے وہ ایک مرد لا فلا نہ کریں وہ دو مرد لا فلو نہ کریں یہ حوالے سے ترجمے کے حوالے سے ہو رہا ہے قاعدہ کیا قاعدہ بہت آسان ہے وہ قاعدہ یہ ہے کہ مظاہرے مثبت کے شروع میں لائے نہیں لگا آپ کو یاد ہوگا اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے طریقے سے یاد کیا کہ مثبت کے شروع میں لائے نہیں لگا دو لا شروع میں لگائیے اور جن پانچ سیکھوں میں پیش ہے ان کو جسم دے دو مظاہرے مستق کے شروع میں لائے نہیں لگا دو اور جن پانچ سیگوں میں پیش ہے ان کو جسم دے دو پانچ سیگے آتے تھے نا جس میں پیش آتی تھی اگر ہر سے علت نہ ہو اگر ہر سے علت نہ ہو اگر ہر سے جیسے کہ لا تذریب اصل میں کیا تھا تذریبو تھا نا لا تذریبو یا ہو تسماؤ تو جن کے آخر میں اکیلت نہیں ہے ان کو آپ کیا کرتے جائیں گے ان پانچ سیکھوں کے اندر آپ جزم دیتے جائیں گے لا تذریب لا تسما لا تنسر اور اگر ہر علت ہو تو اس کو گرا دیں جیسے امر کے اندر ہم نے کیا تھا امر میں بھی کیا تھا نا کہ آخر میں اگر ہر علت ہے تو اس کو گرا دیں گے یہاں پہ لائن نہیں شروع میں لگائیں گے اور امر حرف علت کو گرا دیں گے اصل میں تھا تدعو تدعو تو کیا بن جائے گا میں لاتا دو واؤ گر جائے گا لاتا دو اصل میں تھا ترمی تر می لا لگائیں گے یا گر جائے گی لا ترمی اصل میں تھا تخشا الف آخر میں تھا الف مقصورہ جس کو کہتے ہیں الف مقصورہ تھا تخشا لا لگائیں گے تو الف گر جائے گا سیلت ہے نا بھی تو گر جائے گا تو کیا بن جائے گا لا تخشا اور سات جگہ سے نون عرابی کو گرا دو سات جگہ سے سات اور پانچ ہاں، بارہ اور دو سیگوں کے اندر جو ہے نا کوئی کام نہیں ہو سکتا تو سات جگہوں پہ نون عرابی تھا وہاں سے نون عرابی گر جائے گا تسمیاں والے جمع والے جو تھے جہاں پہ نون عرابی آ رہا تھا وہاں سے آپ گراتے جائیں گے تو نون عرابی گرتا جائے گا ہاں بس وہی چیز ہے بالکل وہی چیز ہے لم والی گردان جس طرح تھی نا بس لم والی گردان میں جیسے آپ نے کام کیا تھا بالکل وہی کام ہوا ہے یہاں پہ لم یا فل لم یا فلا لم یا فلو لم تفل تو سات جگہ سے نون ارابی گر جائے گا ٹھیک ہے جی تو یہ ہو گیا کہتے نون سکرہ مسارے میں آتا ہے نہیں میں بھی لایا جاتا ہے لیکن لام لام تاخیر یہاں پہ بھی نہیں آتا سکیلا جیسے کہ مظاہرے بنایا تھا نا آپ نے مظاہرے کے نا سکیلا تھا مظاہرے کے نا سکیلا تھا لیا لن لیا فلان وہاں پہ ہم یہ کرتے تھے اب یہاں پہ آپ کیا کریں گے آپ یہاں پہ لیا فلنا کی بجائے لا یا فلانا کر دیں گے مظاہرے کیا تھا وائس جی تو یہ لیا فلنا کی بجائے کیا آ جائے گا لا یا فلانا بس وہی چیزیں چل رہی ہیں میں ہر بات آپ سے کرتا ہوں ایک گردان یاد کریں گے باقی گردانیں اسی پیٹرن کے اوپر آ رہی ہوتی ہیں اسی پیٹرن کے اوپر ہوتی ہیں بس تھوڑا سا آپ نے چڑھانا ہوتا ہے آپ نے آپ زبان پہ چڑھائیں گے انشاءاللہ یہ بن جائے گا ٹھیک ہے جی یہ ہو جائے گا یہ تو ہو گیا ٹھیک ہے جی